مقام آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعدكم تشكرون وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف الوعيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان اور انعام ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا خیر و برکات والا مہینہ نصیب فرمائے پھر رمضان المبارک کی عبادات تراوی قرآن پاک کی تلاوت صدقہ فطر زکوٰۃ کی ادائیگی مختلف عبادات کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمایا تیز رفتاری سے یہ مہینہ آیا اور بڑی برق رفتاری سے یہ مہینہ گزر گیا وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف اور اللہ کے سامنے پیشی کا دل میں دھڑکا رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے ایام اور باقی ایام میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ظاہری اگر نظروں سے دیکھیں سر کی آنکھوں سے اگر دیکھیں تو رمضان المبارک کے دن اور رات اور باقی مہینوں کے دن اور رات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا جس طرح باقی دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے چاند یکم سے شروع ہوتا ہے اور پھر اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ جاتا ہے اسی طرح رمضان المبارک میں سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے وہی کے ذریعے سے آخرت کی چیزوں کا علم عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام انہوں نے ہمیں بتلایا کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں بلکہ اس کی راتیں اس کے دن عام مہینوں کے دن اور راتوں سے کہیں زیادہ مختلف ان کو اللہ نے وہی کا سلسلہ عطا فرمایا وہ فرشتوں کی آمد و رفت کو دیکھتے تھے اس لیے انہوں نے خبر دی کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پھر للت القدر عطا فرمائی ظاہر بھی آنکھوں میں للت القدر اور باقی راتوں میں کوئی فرق نہیں لیکن جن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی دل کی آنکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہی کے ذریعے سے ان کا تعلق قائم انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ اس رات کو عام راتوں کی طرح نہ سمجھنا بلکہ یہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اس میں حضرت جبریل امین آتے ہیں دوسرے فرشتے آتے ہیں روئے زمین پر پھیلتے ہیں دیکھیے یہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور اس کی برکات کا نزول ہو رہا ہے پھر عید الفطر کا چاند آتا ہے عید الفطر کا جب دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہر محلے ہر گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات ان کے اعلان کو سنتی صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے پھر ہمیں کیوں نہیں سنوایا گیا اگر ہمیں وہ فرشتوں کی آواز سنوا دی جاتی ہمارے لیے وہ غیب نہ رہتا ہمارا پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے ذریعے سے امتحان لیا یہ اپنی آنکھوں اپنے کانوں ان چیزوں کو دیکھ اور سن کر ایمان نہیں لاتے یہ تو پیغمبر نے جو بتلا دیا بن دیکھے غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے والے ایمان کا درجہ تو یہ ہے اگر ہم اپنے کانوں سے بھی فرشتوں کی آواز سن لیتے اور آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے جو اس سے علم حاصل ہوتا یقین حاصل ہوتا ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ارشاد فرمانے پر اسی قدر یقین اور ایمان حاصل حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لو کشف الغطاء مزدت تو یقیناً اگر اللہ غیب کے پردوں سے یہ پردہ ہٹا دے غیب کی چیزوں سے جنت غیب کے پردے میں ہمیں پردہ ہٹا کے دکھا دی جائے جہنم غیب کے پردوں میں اگر ہمیں پردہ ہٹا کے دکھا دی جائے فرشتے دکھا دیں آسمان کا ماحول دکھا دیں فرمایا میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اتنا ہی یقین ہے جیسے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا فرشتے آواز لگاتے ہیں اور تکبیر پڑھ کر آتے ہوئے ایمان والوں کے نام کا اندراج ہوتا ہے کیونکہ اس دن کا خاص عمل ہے تکبیرات کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ میں قدر بلند آواز سے تکبیرات کا کہنا سنت جیسے ہی ہمارے لیے یہ شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور تکبیر کا حکم آ جاتا ہے ایسے ہی حاجیوں کے لیے احرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے وہ لبئی کہہ سکتے ہیں حج کے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ شوال ہے عید کا چاند ہوتے ہی بندہ احرام باندھ سکتا ہے اور وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو ادھر اللہ اکبر کی صدا ادھر لبیک اللہم لبیک کی صدا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عید کا دن ہمیں نصیب فرمایا یہ دنیا کی عام قوموں کے تہواروں اور عید کے ایام سے بہت مختلف ہے دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی خوشی کا دن مناتی ان کے تہوار ہوتے ہیں ان کے تہواروں اور خوشی کے دن میں یا تو قومیت کا نعرہ ہوتا ہے یا نفسانیت کا بے بہا استعمال یا ہلہ گلا اس قسم کی چیزیں جیسے نوروز اور مہرجان پارسیوں کے ہاں ہندوؤں کے ہاں ہولی دیوالی رنگ پھینکے جاتے ہیں پیک پھینکی جاتی ہے اور عیسائیوں کے ہاں کرسمس وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ سے منسوب لیکن اللہ نے جو اسلام کو یہ دن عطا فرمایا اس میں کسی شخصیت کسی ملک کسی خاص کام کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کیا گیا اس دن کی ساری عبادات اللہ کی عظمت پر دلالت کر چنانچہ دیکھیے ہمارے اس دن کی عید الفطر کا آغاز غسل مسواق اور تکبیرات کے ساتھ کہ اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے مسلمان عیدگاہ کی طرف نماز کی کے لیے آتے ہیں مسجد کی طرف اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خطبے میں سنا جاتا ہے پھر تکبیرات پڑھی جاتی پھر نماز پڑھی جاتی پھر دعا مانگی جاتی ہے یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تعلق بعض عارفین آل اللہ بزرگان دین نے فرمایا مومن آدمی کے لیے کئی قسم کی عیدیں ہیں مومن آدمی کی سب سے بڑی عید کا دن وہ ہوگا جس دن ایمان کامل کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ اس کا اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر ہو گیا پھر مومن کی خوشی اور عید کا دن وہ جس دن اللہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دی مومن کی عید کا دن وہ بھی جب پل سراج سے کامیابی اور جہنم میں گرن سلامتی کے ساتھ وہاں سے وہ گزر گیا اور جب جنت میں داخلہ ہوگا یہ چوتھا موقع یہ خوشی کا سما ہوگا اور فرمایا احادیث میں بھی آتا ہے سب سے زیادہ خوشی مومن بندے کو اس وقت ہوگی جب رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اس ملاقات جس کے بارے میں سورہ قیامہ میں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا وجوہ یوم ناظرہ ربی ربها ناظرہ اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ تازہ سر بڑے تر و تازہ خوشی سے کھلے ہوئے اور شاداب ہوں گے ان کی خوشی کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں یہ قرآن نے ذکر فرمایا ان کی خوشی کا یہ سما ہوگا اور یہی چیز روزے کے بارے میں بھی فرمائی گئی مومن کو اللہ دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں ایک افطار کے وقت فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی جو بہت بڑی فرحت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی اللہ کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ میدان عید کے بارے میں جب اہل ایمان عید پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی یا عبیدی اے میرے فرشتوں اے میرے بندو بندگی کرنے والو بندہ کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے جن بھی ہو سکتا ہے فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے اللہ کے عبید ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے عبادت کرنے والے بتلاؤ اس مزدور کا سلا کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا فرشتے کہتے ہیں اے رب العالمین اے ہمارے سردار اے ہمارے آقا اے ہمارے رب اس مزدور کا سلا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے اس میں ذرا بھی کمی نہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان تمام بندوں کی مزدوری پوری دے دی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ان کے لیے جنت میں نے واجب کر میرے بھائیوں یہ گناہوں کا معاف ہو جانا مجھے بولنے کے لیے بھی بڑا آسان لفظ ہے اور سننے کے لیے بھی بڑا ہلکا ہے لیکن اس کی حقیقت اس وقت پتہ چلے گی جب گناہوں کی پاداش میں جہنم کا لابھ نظر آ رہا اللہ تعالیٰ رہا فرما دیں کہ ہم کسی خطا اور غلطی پر پکڑ نہیں کریں گے یہ اعلان ہے کہ اس بندے کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے اور اس کی خوشیوں کے ایام شروع ہو جائیں اور حدیث میں آتا ہے پھر بندے میدان عید سے اس طرح لوٹ کر واپس جاتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں کوئی گنا جمع نہیں ہو لیکن میرے بھائیوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر روزے ذمے میں قضا رہ گئے زکوٰۃ نہیں دی تھی یا صدقت الفطر ادا نہیں کیا تھا وہ سب کچھ معاف ہو گیا نہیں وہ ادائیگی ذمے میں لازم ہے روزے بھی اور صدقہ فطر زکوٰۃ جو ذمے میں ہے وہ لازم ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ادا کر کے جو آتے ہیں مزدور وہی ہے کام اسی نے کیا ہے مزدور وہ نہیں جس نے روزہ نہیں رکھا زکوٰۃ ادا نہیں کی صدقہ فطر نہیں دیا وہ مزدور ہے جس نے کام میں ڈنڈی ماری یہ اس مزدور کی مزدوری کی بات ہو رہی جس نے کام پورا پورا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے احکام ذکر فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا ولی تکمل العدہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کے احکام میں بڑی آسانیاں پیدا کی مریضوں کو بعض صورتوں میں رخصت دے دی مسافروں کو رخصت دی کہ مریض صحت مند ہونے کے بعد مسافر سفر سے لوٹ کر روزوں کی قضا کر سکتے ہیں اور اگر مریض ایسا ہے کہ دوبارہ قضا کی بھی کوئی توقع نہیں اس کی صحت ایسی جواب دے چکی ہے اس کو فدیہ کی اجازت دے دی یہ ہم نے اس لیے تکمل العدہ تاکہ تم پوری پوری گنتی پوری کر لو جو تمہارے ذمہ لاد فدیہ دینے والا بعد میں قضا کرنے والا اس کا حساب بھی پورا پورا ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھی ولی تو قبر اللہ علامہ اور اس لیے تاکہ تم اللہ کی تقبیر بیان کرو یہ تقبیرات تشریق یہ اسی اللہ کے حکم کا اسی کا یہ ثمرہ ہے یہ اسی وجہ سے اس کو مصنون قرار دیا گیا اور بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ولی تو کبر اللہ علامہ ہدا کم ولاکم تشکرون اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی توفیقات کا دروازہ کھولا رمضان اور دوسری عبادات اب اللہ کی تقدیر بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ و تعالیٰ نے نے جیسے میں ابھی عرض کیا سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوگا جس دن رحمان سے رب العالمین سے ملاقات ہو حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس کی روحیت اس طرح سے ہوگی فرمایا جس طرح تم چودھویں رات کے چودھویں رات میں چاند کو دیکھ لیتے ہو اور اس دیکھنے میں کوئی کسی کی رویت میں دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا سب دیکھ لیتے ہیں اسی طرح میدان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں میدان مزید میں جو اپنی رویت اور زیارت کا شرف عطا فرمائیں گے تمام مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور کسی ایک کا زیارت کرنا دوسرے کی زیارت میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور اللہ کی رویت اور زیارت میں وہ لذت اور فرحت اور سرور حاصل ہوگا جو جنت کی کسی نعمت میں کسی راحت کسی لذت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے اللہ اپنے بعض خاص بندوں کو روزانہ زیارت کریں بعضوں کو جمعے کے جمعے دیں مختلف قسم کے لوگ ان کے لیے مختلف قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات رکھے میں نے خطبے میں آپ کے سامنے سورہ سب حسم ربک کل اعلیٰ کی آخری آیات پڑھی اور ایک حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں قد افلح من تزکا انسان اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ایک آیت بھی چھوٹی سی کافی ہے کافی اس کے لیے دنیا آخرت کی ساری تعلیمات اس کے اندر سمو دی گئی قد یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا یعنی وہ اپنی کامیابی کے بارے میں اب شک شبہ نہ کرے وہ یقین پیدا کر لے یہ قد کا لفظ یقین کے لیے استعمال ہوتا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں وہ کامیاب ہو گیا من تزکا جس نے پاکی حاصل کر لی جو پاک ہو گیا یہ تزکا جس نے پاکیزگی حاصل کر لی اس پاکیزگی میں بہت ساری تہارتیں اور پاکیزگیاں داخل سب سے پہلے انسان کا عقیدہ ہر قسم کی انجاز سے ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہو یہ جو میں نے نجاستوں کا لفظ کہا یہ قرآن نے استعمال فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقرب مسجد اللہ یہ مشرقین یہ نجس ہیں یہ نجاست ہیں ان کا عقیدہ ان کے دماغ جو شرکی عقیدہ ہے یہ اپنے دل و دماغ میں عقیدے کی گندگی اور نجاست لیے ہوئے اس لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی طہارت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ شرک سے کفر سے ان چیزوں سے پاک ہو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس طرح ایمان بہت سارے لوگ غز و سے واپسی پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دعویٰ کرنے لگے ہم ایمان والے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے قولو اسلم یوں کہو کہ اسلم ہم اسلام لائے ہیں یعنی ہم نے ظاہری طور پر ہم نے دعوی اسلام ایمان کیا ہے لیکن ابھی تمہارے دل مومن نہیں ہوئے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا اور دوسری تہارت یہ ہے کہ آدمی کا دل ہر قسم کے رضائل سے برے اخلاق سے پاک ہو جائے یہ ساری تہارتوں کا سبق ہمیں روزہ عطا فرماتا دل برے اخلاق سے پاک ہو تکبر سے حسد سے کینے سے بخ سے اور تیسری چیز ظاہری طور پہ طہارت اور اسی میں ہم بعض حضرات اصلاح بزرگان دین نے لکھا قد افلح من تزکا میں صدقت الفطر بھی داخل وہ کامیاب ہو گیا جس نے صدق فطر ادا کیا وہ زکرسن ربی فصل صدق فطر بھی ادا ہو گیا پھر اس نے تکبیرات بھی کہیں اسم ربی اپنے رب کا نام لیا اپنے رب کے نام کی تکبیرات پڑھی پڑی پھر اس نے نماز عید بھی ادا کر لی نماز بھی ادا کر لی وہ شخص کامیاب ہو بل تو سرون الدنیا دنیا بلکہ تمہارا حال یہ ہے تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو بل آخرت خیروں جبکہ یقین جانو یقین رکھو آخرت کئی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے وہ سب سے وہ ہمیشہ رہنے والی باقی رہنے والی چیز جیسے میں نے عرض کیا تھا رمضان المبارک کی نشستوں میں بھی دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ کوئی نسبت نہیں ان ساری رونقوں کے باوجود دنیا کی چمک دمک یہ زخ برق مناظر جو دنیا میں پھیلے ہوئے سب کے باوجود اللہ کے نزدیک اس ساری دنیا جو پیدا کرنے والا جو خالق ہے اس کے نزدیک اور اس کے پیغمبروں کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی ہمارے استاد مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا اپنا ایک تاثر سفر نامہ لکھتے ہوئے کہ جیسے ہی جہاز بلند ہوا بڑی بڑی عمارتیں جن کو دیکھ کر آدمی کی ٹوپی گرتی تھی جیسے پرواز بلند ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہوتے پھر جتنا بلندی میں جاتا ہے ایک موقع ایسا آتا ہے وہ ٹاور وہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگنے لگتے چونٹیوں کی طرح محسوس ہو پر میں بلندی اور پرواز کی وجہ سے جب اللہ دنیا میں اتنی بلندی جس کو عطا فرماتے ہیں یہ دنیا کی بڑی بڑی عظیم الشان یہ ساری چیزیں حقیر محسوس ہونا شروع ہوتی جن کو اللہ نے معراج پر لے وہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہ پر ساتوں آسمان تک جن کی سیر کرائی اگر وہ فرما دیں یہ کچھ نہیں یہ کھیل تماشا ہے اصل آخرت ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تو خیر اب یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک کمان کے بقدر جگہ ایک کمان میرا خیال ایک گز یا اتنی ہوگی گز دو گز لگا لیے جنت کی ایک گز دو گز جگہ ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے ساری دنیا کے خزانے آسمان و زمین مل کر کتنی کرنسیاں کتنا سونا چاندی جواہرات کتنی پراپرٹی سب کی ویلیو لگا لے پھر وہ جنت کا ایک گز جگہ خریدنا چاہیں ساری دنیا اس کے خزانے جنت کی ایک جگہ ایک گز جگہ کا بدل نہیں ہو سکتے اس لیے فرما وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات پر انعام اور خطبے میں میں نے جو روایت پڑھی تھی اس کے بعد الفاظ اور بھی آتے ہیں میں اس کا ترجمہ کروں لئی سل عید لمن لبی سل جدید العید لمن خاف الوعید عید اس کی نہیں ہے جو نئے نئے کپڑے پہن لے عید اس کی ہے جو وعید سے ڈر جائے وعید کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ تنبیہات جن میں آخرت کے عذابوں سے ڈرائے عید اس کی نہیں جو لبی سل جدید جدید نئے نئے کپڑے پہنے ولا کن العید لمن خاف الوعید اصل عید تو اس کی ہے جو وعید سے ڈر گیا ليس العيد لمن رفیع المطايا ولكن العيد لمن ترك الخطايا متایا متیا کی جمع سواری کو کہتے ہیں عید اس کی نہیں ہے اصل میں جو مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر گھومے پھرے عید اس کی ہے عید اس کی نہیں جو متایا پہ سوار ہو سواریوں پہ عید اس کی ہے جو خطایا کو اور غلطیوں کو چھوڑ دے لئی سل عید لمن تبخر بالعود ولا العید لمن تاب ولا یعود عید اس کی نہیں جو اپنے آپ کو خوشبوؤں سے اور عود سے مہکا دے عید تو اس کی ہے جو توبہ کر لے پھر کبھی گناہوں کی طرف لوٹ کرنا آئے میرے بھائیو یہ حقیقت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو رمضان المبارک کی عبادات کی اللہ نے توفیق دوست پر شکر کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمیں اللہ نے اس کی برکت سے تہارت نور عطا فرمایا اس کو محفوظ رکھنے کی اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمایا یہ چیز کمائی بڑی محنت سے جاتی ہے اور ضائع کرنا چاہیں تو لمحوں میں ضائع کر سکتے ہیں اللہ اس ان برکات ان رحمتوں ان تعلق کو جو اللہ سے حاصل ہوا اس کو ضائع ہونے اور ٹوٹنے سے محفوظ فرما دے ہمارا ایمان ہمارا تقوا اور اللہ کی طرف رجوع روز بروز بڑھتا رہے اس لیے کہ مومن آدمی اس کے نور ایمان کی کوئی حد نہیں نور جتنا بھی انسان کا بڑھ جائے اعمال جتنے بڑھیں گے اس کا نور ایمان بڑھتا چلے اور ایک نور ایک ایسی چیز ہے وہ جتنی چاہے ہو جائے وہ کبھی بھی یہاں آ کر وہ نور میں یہ نہیں کہہ سکتے جی بس اب نور پر ہو چکا ہے اب آگے کوئی گنجائش نہیں جیسے دیکھیے اس کمرے کے اندر اگر کوئی کمرہ ہو اس میں ہم کوئی چیزیں رکھنا چاہیں تو محدود رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے کمرہ بھر جائے گا لیکن اگر اس میں نور لانا چاہیں روشنیاں رکھنی اس کے اگر ایک ایک انچ پہ بھی اگر ہم لائٹ لگا دیں جتنی چاہے روشنیاں ہوں وہ ساری اس کے اندر سما سکتی ہیں نور کے اندر کوئی حد نہیں قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں ایک سفر ہے تاب منزل ایک سفر منزل میں ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پر اس کی وہ حاصل ہو جاتی پھر وہ کبھی سفر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اس یوم عید کے برکت سے پورے عالم اسلام پر رحم فرما کر ہمیں امن اور ایمان کی بہار نصیب فرما دے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین میں مختصر الفاظ میں نماز کے ادا کرنے کا طریقہ عرض کروں گا دو رکت نماز جس طرح ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح قرآن کے ساتھ دو رکت نماز ادا کی جائے گی اس میں چھ تکبیریں زائد ہیں جو واجب ہیں امام کے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات کو بھی ان تکبیرات کا کہنا لازم ہے ان میں پہلے تین تکبیریں پہلی رکت میں اور تین تکبیریں دوسری رکت میں کہی جاتی ہیں تکبیرات کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی سب حضرات جب تکبیر کہیں گے اپنے کانوں کو اس طرح اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے اس کو چھوڑ ہاتھوں کو اٹھانا اور چھوڑ دینا یہ چھ کی چھ تکبیرات پر یہ عمل دہرایا جائے پہلی رکعت میں تین تکبیرات ثنا کے بعد کہی جائے کراط سے پہلے اور دوسری رکعت میں تکبیرات کراط کے بعد صورت پڑھنے کے بعد رکو سے پہلے کہی جائے پہلی رقط میں جب تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور دوسری رقم میں جب تیسری تکبیر کہی جائے گی ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور چوتھی تکبیر پر ہم رکوع میں جائیں گے یہ مختصر طریقہ میں نے عرض کیا اب ہم نماز عید پڑھتے ہیں اس کے بعد خطبہ ہوگا اور آخر میں دعا ہوگی